جری نے آمد سے انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اہل جنت وہاں کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک سونکیں گے انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا ان کو تسبیح اور حمد کے نغمے اسی طرح فطرت کے اندر الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر کے ان کی فطرت میں شامل کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو باون